حضرت صعب بن جسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے حتیٰ کہ جب آپ ودان میں پہنچے تو آپ نے ایک جنگلی گدا میرے پاس بطور تحفہ دیکھا آپ نے وہ مجھے واپس فرما دیا اور فرمانے لگے ہم محرم ہیں یہ شکار نہیں کھا سکتے کیونکہ یہ ہمارے لیے شکار کیا گیا ہے سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو بائیس